السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لیکن آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ یہ ہم آواز کے ذریعے تو آپ کو نہ پڑھا سکے لیکن انداز تو ہم نے آپ کو بڑی ہوئی تعلیمات سے میں مرتبہ دوبارہ دوہرا دیتا ہوں اور اس کے بعد آج کا سبق شروع کرتے ہیں چنانچہ با ماضی کا سیرا واحد اجوا سیاح اصل میں بایا بروزن وہاں یا متحرک ماقبل مقصول ہے یا کو علی سے بدل دیا سے کیا ہوا بارہ اسی طرح دوسرا سی ہوا تھا جمع روایت کریے گا اور یہ اصل میں تھا اصل میں بیا آنا بروزن پنا آپ نے وزن ضرور ساتھ بیان کرنا ہے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا تاکہ آپ بات کو ذرا اچھی طرح لے سکیں اور اس کو سمجھ سکیں ٹھیک ہے نا تو نا دراصل کیا تھا بروزن پہلنا اور پالنا کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں نا تو بجانا بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا اب کہ بی کیسے بنا یہ بات ذرا سمجھنے والی ہے تو ہم نے کے اندر ذرا غور کیا کہ بیانہ اس میں یا ماقبل مخوض تو یا کو با والے قاعدے قاعدہ کے مطابق بدل دیا تو بیانہ سے کیا بن گیا اب دیکھیے عین بھی ساکن اور الف بھی ساکن دو ساکن میں ایک جگہ جمع میں سے پہلا قاتل لگتا ہے تو لہذا اس پہلے قاتل کو گرا دیا تو با سے کیا بن گیا وہ کیا جانے چاہیے نہ با نہ بن گیا با نہ لیکن فائدہ ہے آپ نے شروع میں پڑھا بھی ہے سننے والے فائدے کے ساتھ کہ اگر حضرت ہونے والا حرف یا ہو تو کو کچرا دیتے ہیں تو اس والے فائدہ کے مطابق ہم نے پاکرما کو یعنی با کو پتہ کی بجائے کیا کیا کچرا دیا بانا سے کیا ہوگا دینا تو دینا کا ایک سیوا ماضی معروف ہے ٹھیک ہے یہ بات یاد رکھے گا تیسرا سیگا دیا پڑا ہم نے اور میں نے عرض کیا کہ خوبی لگ پڑا یہ بھی بہت ہے آسان ہے دیا اصل میں تھا بوہیا بروزن کوئلہ بوہیا بروزن سے کیسے بنا تو یا پر جما ہے یا با پر جمع ہے اور یا پر کپڑا ہے بوجھی آ لہذا پورا ذرا دشوار کھانا آنے کے لیے کو برداشت کرنا پڑے گا ویسے انشاءاللہ امید ہے کا جمع ہٹا کر یا کا کپڑا با کو دیا اور یا کو ساکن کر دیا تو دوسری آج سے کیا ہوا دیا آج کا سیوا جو ہم پڑھنے لگے ہیں سب سے پہلا سیوا ہے جمع بولنے سوائے بازو لگے ہوئے بازو معروف کا اس سے ملتا جلتا وزن آپ نے کر لیا اور وہ تھا بے اور آج کا یہ سیوا یہ بھی بینا ہے لیکن ماضی معروف بینا اصل میں بجانا تھا اور ماضی مجرور بینا اصل میں تھا بجعنا دروازن فعلنا بجعنا دروازن وہ تھا بجعنا دروازن فعلنا لیے بار بار آتے ہیں اور اس کہہ رہا ہوں کہ وزن کو آپ نے ساتھ ساتھ لے کر چلنا ہے جب تک یہ ہم سمجھ رہے ہیں تاکہ سمجھنا ذرا آسان ہو تو بی آ کی طرح بوجھیا نہ یہاں بھی یا پر کچرا دشوار تھا با کے غمہ کو حذف کر کے گرا کر یا کا کچرا با کو دیا اور با کو ساکن کر دیا تو وہ یہ ان سے کیا ہو گیا اب دیکھیے با بھی یا بھی ساکن ہے عین بھی ساکن اور پہلا ساکن لگتا ہے تو لہٰذا پہلا ساکن یعنی یا کو اگر کر دیا تو بی سے کیا ہو گیا تعلیم کے بعد ایک جیسا ہے لیکن تعلیم سے پہلے ان دونوں کے اندر وزن میں فرق ہے ٹھیک ہے فیل مظاہرے معروف اور فیل مظاہرے مجہول کی طرف آتے ہیں فیل مظاہرے مجہول معروف وہ ہے یدی او اصل پڑھ لیا کیا ہے جی یدی او اصل میں جد یو تھا با یدی او

اصل میں آؤ بر وزن یو آلو تو یوگ آؤ سے یو باؤ کیسے بنا دیکھیے یا متحرک اس سے پہلے حرف ساکن ہے یعنی با اور فائدہ یہ ہے کہ جب واؤ یا متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف ساکن ہو اعتراض کی حرکت نقل کر کے ناقبل کو دے دیتے ہیں اور کیونکہ حرکت پتہ ہے اور جب حرکت پتہ ہو تو اس واؤ اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں جیسے یہ قوالی سے یہ قوالی جو بھی یاؤ سے جو باؤ تو لہٰذا اس فائدے کے مطابق یہ بھی یاؤ سے کیا بن گیا جو باؤ بن گیا فلم مظاہر معروف آپ نے بھی پڑھا کیا وزن ہے جی؟ تو جب اس سے جہد جہاز کا سیرا بنانا ہے تو شروع میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ مزارے مطلب کے شروع میں سب سے لم نم دیں اور نم آپ جانتے ہیں کہ مزارے کے آخر میں دیتا ہے لہٰذا اس فائدے کے مطابق کیا بن گیا عمل یدیے پہلی کو ختم کر دیا یدیے اسے کیا بن گیا من یدیے اب آخری دونوں حروف عین اور یا دونوں ساتھی اور فائدہ یہ ہے کہ جب دو حروف ساتھی ایک جگہ جمع ہو جائے اور ان میں سے پہلا مدہ ہو تو پہلے کو تک میری بات آواز پہنچ رہی ہے لہذا اس فائدے کے مطابق یا حضرت کر دیا تو لم وطیے اس کا ذریعہ گندی بھائی موجود ہے

علاقے میں وزن دیتا ہے اس لیے وہاں بھی یہی تبدیلی ہوگی اور یہی صورت کرے گی صرف نل کی جگہ لا لگائے گی ٹھیک ہے اب دیکھیے جو باتیں ہم نے پڑھی ہے باقی حرکت دور کر کے یا کا کپڑا اس کو دیا نہ ہو گیا دو ساکن جمع ہوئے یا اور, اور یا کو گرا دیا بے نہ ہو گیا یوباؤ اصل میں یو جاؤ تھا یا کا فتح نقل کر کے با کو دے دیا اور پھر یا اصل میں متحرک ہوئی کلام اس سے پہلے مختو ہوا یا تو علی سے بدل دیا جبا لم یدی اصل میں لم ید لی یدی امر غیر معروف اصل میں لی ید لا سبی نہیں حاضر معروف اصل میں لا سبی ہاں۔ ان سب سیغوں میں یا کا خطرہ باقو دیا دو ساتھ جمع ہوئے یا کو شور کے باوجود کچھ نہ کچھ آپ حضرات کو بات ضرور سمجھ آئی ہوگی اب ہم آتے ہیں اپنے ایک معمول کی طرف جس کو ہم ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور وہ ہے یوگا کے بارے میں مکمل باتیں پڑی ہے تو کسی کے اندر ان میں سے کون کون سی باتیں پڑی دعائیں قلوب تو آپ اگر کرتے ہیں نا تو آج ہم دعائیں قلوب میں سے کچھ نکالتے ہیں دیکھیے جی اللهم إياك نعبد دیکھیے بروزن نابود نابودی درخت ہے بروزن نفعل جیسے آبد یا نسر درجن سے ٹھیک ہے عبادت کرتے ہیں ہم دو مرد یا دو عورتیں عورتیں یا یا یا سب سب مرد تسلیہ اور متعلق افغان میں تھوڑا سا اور یاد کی ان کو ذرا جمع کر کے ذہن کے اندر حاضر کرنا پڑے گا پھر یہ سیوا میں جلدی سے سمجھ میں آئے گا تو کوشش کرتے ہیں نستا کا اب سب سے پہلے تو ہم اس کو اس میں جو زوائد ہیں اتنا تو آپ سمجھ یہ اس کا سیکھے سے تعلق نہیں لہذا کاف کو ہم نے اب بن گیا یہ نستا بن گیا ہے نستا ٹھیک ہے اب اس میں ہمیں سین بھی نظر آ رہی ہے تا بھی نظر آ رہی ہے تو ہم تھوڑا سا ابواب کو دیکھتے ہیں کہ کون سا باب ہے جس کے اندر سین تا آتی ہے تو وہ جو بائیس ابواب ہم نے آپ کو بتلائے تھے ان میں سے ایک باب ہے جس میں سین اور تا آتی ہے اور وہ باب ہے استفال استفا یسفلو یسف ٹھیک ہے نا افعال تفعیل مفع جو مزید مزیدگی کے ابواب ہے ان میں سے ایک باب ہے استفعال تو اس سے ہے یس کیا ہے اس میں سین اور تا ہے تو معلوم ہوا کہ نس تعین یہ باب استفعال سے ہے شروع میں نون ہے اور شروع میں نون آتا ہے مزارے تسنیا جمع متقلم کے سیرے میں تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ کیا ہے متکلم کا وغیرہ کا سیکھا ہے تو حروف زائد کو بھی ہم نے الگ کیا اور اس کے حروف اصلی ہم نے نکالے تو ہمیں معلوم ہوا کہ حروف اصلی اس کے اندر بظاہر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ آئین یا اور نون ہے آئین یا اور نون ہے عین یا اور نون اس کا معنی عین کا معنی عربی کے اندر مختلف معنی آتے ہیں دیکھنا چشمہ وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کا اے کا ہم آپ سے ہوتے ہیں اور مدد کے لیے عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے آن واؤ کے ساتھ تو معلوم ہوا کہ نستعین میں جو یا ہے یہ اصل میں واؤ سے بدلی ہوئی ہے اب نستا کو ہم اصل کی طرف لوٹاتے ہیں نستعین در اصل نس اصل میں کیا تھا نستا بر وزن نستعین اصل میں نستا جیسے کیا بر وزن نستفعل ٹھیک ہے وزن اب دیکھیے نون نون کے مقابلہ میں سین سین کے مقابلہ میں تاتا کے مقابلہ میں عین فا کلمہ واو عین کلمہ اور نون لام کلمہ ہے عین واو نون اس کا بات ہے تو نستعین اصل میں نستعین اوین برودن نستعین کیسے بن گیا تو نستعین واؤ متحرک اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے اور ابھی آج کے قائدے میں بھی ہم نے یہ تعلیمات کے درمیان میں پڑھا کہ متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو واؤ کی حرکت نقل کر کے ماقبل کو دے دیتے ہیں تو واؤ پہ چونکہ کسرا ہے آئین کو کسرا دیا تو اب نسٹ ہو گیا لہذا ماقبل کے کسرا کی وجہ سے ہم نے ایک اور فائدہ دیکھا کہ جب واؤ ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف پر کسرا ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں چنانچہ اس قاعدہ کے مطابق نیواد والے قاعدہ کے مطابق ہم نے واؤ کو یا سے بدل دیا سے پڑا ہے نا آپ نے تو نستا سے نستا اور پھر اس سے نستا بنا ٹھیک ہے اب دیکھیے نستا دراصل کیا نستا دراصل نستا اب ہم سیوا نکالیں گے تو لہٰذا ہم اس کو بالکل اس کی اصل کی طرف لوٹائیں گے نستا نستا نستا اصل کی طرف ٹھیک ہے تعلیم سے پہلے جو اس کی حالت ہے اور وہ کیا ہے نستا بروزن وزن نستفعل تعلیم سے بھی پہلے جو کی حالت ہے وہ یہ ہے نستا اس میں دو قاعدے جاری ہوئے یہ کیا ہے ایک ہے بھی والا اور دوسرا یو والا اس کی وجہ سے نستعین بنا ٹھیک ہے نستا بروزن نستفعل نستا آپ سکھوں تک میری آواز تو پہنچ رہی ہے نا در دراصل نستعین بروزن نستفعل جیسے اس جیسا سیوا مشہور سیوا ہم نے کون سے پڑھا ہے تاکہ ذرا اور بات کھل کے ہمارے سامنے آ جائے تو اس جیسا سیوا ہم نے پڑھا جیسے نستعین نستفعل نستخرجو جی نستعین دراصل نسطیلو بروزن نستا جیسے نستا مدد حاصل کرتے ہیں یا کریں گے ہم دو مرد یا دو عورتیں یا سب مرد یا سب عورتیں و جمع مظفروں و نسبت تکلیم بحث اس بات کے مظاہرے معروف جی سناسی مزید ہفت اقسام اجوف اقسام میں فیل سلاسی مزید تھی میں اجوف واوی باب استفعال قانون کون سا جاری ہوا ہے دو قانون جاری ہوئے ہیں یقول یدیو والا اور می آدم والا جی اب آپ نے اس کو ذرا اپنے اپنے انداز سے حل کر کے سمجھ کر آنا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ آج کا خبر ختم کرتے ہیں اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ